امیر مرکزیہ جناب حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب زیدہ مجدہو کی قیادت کے اندر انعقاد پذیر ہونے والے آج کے اس عظیم شان اجتماع پر میں نوجوان توحید و سنہ صوبہ سرحد کے ذمہ دار احباب عہدے داران مرکز اور دیگر معاونین کو سد کے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میری روحانی وابستگی دار القرآن پنج پیر کے ساتھ یہ کسی سے پوشیدہ نہیں اور اگر اس سلسلہ میں میں اپنے محترم بھائی جناب مولانا مومن گل صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بہت بڑی میرے لیے نالائکی ہوگی کیونکہ مجھے پنجیر کی طرف رغبت دلانے والے یہی تھے پھر یہاں دورہ تفسیر میں شرکت کے بعد استاذ محترم حضرت الامیر نے مجھے جس قدر محبت شفقت اور پیار سے نوازا وہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور الحمدللہ ان کا یہ پیار یہ محبت اور میری حوصلہ افزائی کم و بیش دس سال سے بھی زیادہ طویل عرصہ سے جاری ہے اور اسی محبت کا اظہار ابھی چند منٹ پہلے بھی ہو چکا مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے اپنی کم میگی کا احساس ہے من آنم کے بندانم ایک نالائق سا معمولی طالب العلم ہوں لیکن ان کی ذرہ نوازی ہے کہ ابھی ابھی یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے بیان کے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے حالانکہ بڑے بڑے اکابرین ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ان کے لیے وقت کی قید تھی اور میرے لیے وقت کی قید نہ ہونا یہ ان کی بہت بڑی محبت اور پیار کی علامت ہے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع یہ ولولہ یہ جذبہ خصوصاً نوجوانوں کی یہ محنت میں اس تمام چیزوں کو ایک شیر کے اندر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں ہم نے حضرت امیر محترم یہ تمام صوبہ سرحد کے نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے جس ننے منے پودے کی بنیاد آج سے کم و بیش ستر سال پہلے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحم اللہ تعالی نے رکھی تھی آج وہ ننا منا پودا اس طویل عرصے کے بعد ایک ایسا تناور درخت بن چکا ہے کہ جس کی بنیادوں کو ہلانا جس کی بنیادیوں کو توڑنا اور جس درخت کو کاٹنا مخالفین اور دشمنوں کے لیے مشکل نہیں ناممکن بن چکا ہے گئے دن کے تنہا میں انجمن میں گئے دن کے تنہا میں انجمن میں یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں اسی رنگ و بو میں الجھ کر نہ رہ جا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہے گا انشاءاللہ کہہ دیجئے انشاءاللہ آپ کی بیداری ہوگی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سننے والوں اور خطیب کی مثال ایک والدہ اور دودھ پینے والے بچے کی سی ہوا کرتی ہے تانا گرید تفل کہ جو لبن تانا گرید ابر کہ خندد چمن بچہ نہ روئے تو والدہ کے دودھ کو جوش نہیں آتا آپ میں جذبہ انشاءاللہ بیدار رہے گا مجھے گفتگو کرنے میں آسانی رہے گی وما توفیق اللہ اللہ محمد ذیشان اللہ محمد توحید و سننا قائدنا جيد قائدنا جيد قائدنا جيد مارا تكبير زعفرانی صاحب کا جذبہ قابل قدر ہے اور جب میں نے نعرہ لگوایا تو انداز انشاءاللہ اور ہوگا ابھی تو ابتدا کر رہا ہوں میں نے آج کے اس اجتماع میں قرآن مجید کے جس حصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور یہ عرض کرتا جاؤں یہ بات رہ نہ جائے حضرت امیر میرے اساس محترم شیخ صاحب کی یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ انہی کے حکم سے میں نے میاں والی میں عرصہ دس سال سے دورے تفسیر کا حضرت شیخ القرآن پنپیر رحم اللہ کی طرز پر جو آغاز کیا تھا الحمد للہ کرام کی دعائیں رب العالمین کا فضل و رحمت اور میرے جو احباب ہیں معاونین مخلصین ان کا اخلاص آج ایک ہمارے انفرادی دورے کی حیثیت پنجاب میں رکھتا ہے گویا کہ میں اس حوالے سے حضرت امیر محترم کا زندہ صدقہ جاریہ ہوں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارے بھائی مولانا مومن گل صاحب بھی شریک ہیں آپ مینا لائک نے قرآن کے جس حصہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اس حصے کا نام ہے سورت الاسر میں اپنی جماعت کا مشن بھی ساتھ ساتھ بیان کروں گا اور میرے بیان میں میرے جماعت کی اکابرین کا تذکرہ نہ آئے تو میں اپنے بیان کو نامکمل سمجھا کرتا ہوں یہ بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی جب آپس میں ملاقات کرتے اور جدا ہونے لگتے تھے تو جتنے تک دونوں صحابہ ایک دوسرے کو سورت العصر نہیں سنا دیتے تھے اس وقت تک جدا نہیں ہوا کرتے تھے اور امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لو تدبر نا سہاد ہی سورا لو سے اگر تمام کائنات کے انسان اس سورت الاصر کے اندر غور و فکر شروع کر دیں تو ان کے تدبر اور غور و فکر کے لیے صرف ایک سورت ہی کافی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن پاک بالفرض نازل نہ بھی ہوتا صرف یہی صورت العصر نازل ہو جاتی لقافت الناس تمام کائنات کے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی صورت العصر کافی تھی چار اصول اور اپنی جماعت اشاعت التوحید و سننا اور نوجوانان توحید و سننا کا مشن پروگرام اور ماٹو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ابتدا قرآن مجید سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لذین آ منوسار و سو وتواصوا و تبار سو میں اللہ کریم کو سمانے کی کسم اور اللہ کریم جس کی قسم اٹھائے اس کی گواہی مراد ہوا کرتی ہے والا سر زمانہ گواہ ہے تمام کے تمام انسان نفی خسر نقصان میں ہیں نقصان سے بچ نہیں سکتے اللہ نقصان سے بچنے کی کوئی صورت بھی بتا اللہ کریم فرماتے ہیں چار شرطیں جس انسان نے پوری کر لی وہ بندہ نقصان سے بچ گیا اللہ کریم کون سی چار شرطیں فرمایا نقصان سے بچنے کی پہلی پہلی شرط الزین منو جو لوگ ایماندار بن گئے وہ بندے نقصان سے بچ گئے اگر ایماندار نہیں بنے ہیں تو نقصان سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگوں نے سمجھایا ہے نقصان سے بچنے کے لیے دولت کے ڈھیر لگا دیے جائے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر خالی مال خالی دولت یہ نقصان سے بچنے کا شامل ہوتا تو کارون جیسا مالدار کبھی زندہ زمین کے اندر غرق نہ ہوتا شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجیے شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجیے آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجیے مال اور دولت نقصان سے بچنے کا ذمہ دار نہیں ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے پاس اقتدار ہے ہے میں نقصان سے بچ جاؤں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر حکومت اور اقتدار کی وجہ سے کوئی نقصان سے بچ رکا یا کھڑے ہو کر بیان کریں وقت آ جائے گا مجھے ذرا ابتدا تو کرنے دیں آج تو عظیم شان اجتماع دے کر خود دل ہو رہا ہے تھوڑا سا میں شروع کر لوں ایک دفعہ ساتھیوں کا ولولہ ہوگا طلب ہوگی کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ اگر حکومت اور او دور اقتدار ارباب سیاست اگر او اور اقتدار یہ نقصان سے بچنے کے ذمہ دار ہوتے نقصان سے بچنے کا سبب ہوتے تو فرون جیسا صاحب اقتدار کبھی دریائے نیل رہے کلزم کی موجوں کے اندر ہوتے کھا کھا غرق نہ ہوتا اگر خالی حسن و جمال یہ نقصان سے بچنے کا سبب ہوتا ابو لہب جیسا حسین کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا اللہ کریم نقصان سے بچنے کی شرط فرمایا پہلی شرط الزین جو بندے ایماندار بن گئے ہیں یہ نقصان سے بچ گئے ہیں اب ذرا رب العالمین کے قرآن کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں ہاں۔ یہ میرے سامنے سورہ یونس آل پنجاب مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت امیر کی خدمت میں گزارش کہ آپ قرآن کے حوالے کیسے نکالتے ہیں بے شمار لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں جواب دے دے کر تھک گیا کہ آپ کیسے ساتھ ساتھ تقریر بھی جاری ہے قرآن کے حوالے سے میں حافظ بھی نہیں ہوں حوالے کیسے نکالتے ہو اس کا سبب یہ ادارہ ہے اشارہ سمجھا اس کا سبب یہ ادارہ ہے اور اس کا سبب یہ شخصیت ہے رجالت صدیق کی صداقت عمر کی عدالت عثمان کی شہارت علی کی شجاعت محاوریہ کی سیاست قافلہ لوگ حق کار دینا چاہیے کار خطیب چاہیے خطر اللہ محمد شعیب خان اب کھڑے ہو جاؤں ٹھیک دے دیں کوئی سورت کا نام سورت یونس یہ میرے سامنے گیارہواں پارا رب العالمین کی لارب کتاب اور آیت نمبر اٹھانوے میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فرمایا پلا كانت كرية آمنت فنفها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذية في الحياة الدنيا ومطعناهم إلى حين آیت نمبر اٹھانوے سورت کا نام سورہ یونس میرے سامنے گیارہواں پارا کھلا ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام قوم پر ناراض ہو کر چلے گئے یہ میرے سامنے سورت المبیا سترواں پارا اور آیت کا نمبر ستاسی اللہ کریم فرماتے ہیں وسنو صحابہ محاذ آیت نمبر ستاسی میں نے کھولی ہوئی ہے سورہ انبیاء اور سترواں پارا قوم پر ناراض ہونے کے بعد چلے گئے اور قوم کو اطلاع دے دی کہ عذاب آ جائے گا حضرت یونس علیہ السلام کنارے پہ پہنچے دریا گے کشتی روانہ ہونے والی ہے کشتی پہ سوار ہو گئے ہے اب آپ خلاصہ سنانے لگا ہوں درمیان میں کشتی پہنچی ہے تو پھنس گئی چکر کے کے اندر کشتی آگے چلتی نہیں نوجوانوں خیال نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کے اندر اے اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا ٹھیک اور اللہ کا پیغمبر کشتی کے اندر ہے کشتی چلتی نہیں میں بھی ذوق دیکھوں نا زعفرانی صاحب تو نعرے لگوا رہے تھے اتنا عظیم شان اجتماع تو ہی کا کیدا کیا ہے کشتیاں پار لگانے والا کون ہے ماننے والے محبت سے کہیں گے کون ہے بیداری پیدا ہو رہی ہے ہاتھ کھڑے کر کے کشتیاں پار لگانے والا کون ہے اتبار نہ قرآن پاک پاک حوالہ یہ میرے سامنے سورہ لکمان اکیسواں پارہ رب العالمین نے یہاں منظر بیان فرمایا کشتیاں کیسے چل رہی ہیں سمندر کے اندر اللہ فرماتے علم تر نل فل کر تجریفیل بہار بن عمط اللہ سورت لکمان آیت نمبر اکتیس میرے سامنے اکیسواں پا رہا سننے والے بندے تو نے غور نہیں کیا رویت کلوی یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے سینے پر لہروں کے اوپر جو کشتیاں تیر رہی ہیں کشتیاں کیسے چل رہی ہیں حضرت علی چلا رہا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چلا رہا ہے کشتیاں کون چلا رہا ہے قرآن نے جواب دیا کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں بے نعمت اللہ کس کی مہربانی سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر ذرا میری تسلی احباب اونچے ہاتھ بلند کر کے کشتیاں چلانے والا کون ہے ذرا یہ بات یاد رکھیے گا حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر ہو تو کشتی نہیں چلتی اور اللہ کا پیغمبر کشتی کو چھوڑ دے کشتی سے اتر جائے تو کشتی چلتی ہے اشاد تو طویل و سننا کا عقیدہ سمجھ آ گیا کہ کشتیاں چلانا پیغمبروں کے بس میں نہیں ہے کشتیاں چلانے والا رب العالمین ہے اگر کشتی اللہ کا پیغمبر چلا سکتا ہوتا تو کبھی بھی کشتی درمیان میں پھنسی نہ رہ جاتی ہے کشتیاں رب العالمین چلاتا ہے احباب خیال ذرا دل دماغ آگے رکھنا وہ حضرت علی کیسے کشتیاں چلائے گا جس کی زندگی کی کشتی کوفہ کے جامع مسجد کے دروازے پہ ڈوب ڈوب گئی ہے جو اپنی زندگی کی کشتی کو نہیں بچا سکا آپ کی اور میری کشتیاں کیسے چلائے گا کشتیاں چلانے والا صرف کون ہے نام لینا یہ میرا مزاج نہیں یہ ہماری جماعت کا مزاج نہیں ہے اشارہ دو پارٹیاں ہمارے ملک کے اندر ایک کا قیدا یہ ہے ہماری کشتیاں چلانے والا ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہماری حاجتوں کو برا کرنے والا ہماری غائبانہ پکار کے لائق حضرت علی رضی اللہ تعالی نو ہے اور دوسری جماعت کہنے لگی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہماری کشتیوں کو پار لگانے والا ہماری حاجت روائی کرنے والا حضرت شیخ عبد القادر جی ہے رحمت اللہ علیہ یہ دو جماعتیں ذہن میں آ گئی ہیں امریکہ نے بمباری کی حضرت علی رضی اللہ تعالیوں کا روزہ نجف اشرف کے اندر مشہور بات کر رہا ہوں مشہور جیسے وہ بات حضرت علی کے روزے پہ بمباری ہوئی روزے کو نقصان پہنچا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر بمباری ہوئی مزار کو نقصان پہنچا نوجوان نے توحید و سننا کے ور کرو عقیدہ ہمارا ثابت ہو گیا جو اپنے روزے کو نہیں بچا سکتا آپ کی اور میری مشکل کو حل کیسے کرے گا بچانے والا وہ ہے جس نے ابرا کے ہاتھیوں سے کعبے کو بچایا تھا رب العالمین کا قرآن اللہ فرماتے الم ترقی فال رب کاسحاب الفیل الم یا جل بار سلال تیرن ابابی سورت الفیل میرے سامنے آخری بارہ قصور تو بتاؤ میری جماعت کی غلطی تو بتاؤ نوجوانہ نے توحید و سننا کا قصور تو بتاؤ ہے یہی نعرہ لگایا کہ بچانے والا صرف رب العالمین ہے اور جب ابرا نے ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا وادی محسر میں ڈیرا لگایا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کی اونٹ چڑھ رہے تھے ابرا کے فوجیوں نے جا کے قبضہ کر لیا عبد المطلب ابرا کے پاس پہنچی ابرا اپنے سپاہیوں سے کہ اپنے لشکریوں سے کہ میرے اونٹ واپس کر دیں یہی میری گزار اوقات ہیں یہی میرا ذریعہ معاش ہے ابرا نے کہا ہاشمیوں کے سردار میں کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں تاکہ میرا گرجا بنا ہوا آباد ہو جائے کعبے کی موجودگی میں میرا گرجا آباد نہیں ہو سکتا تجھے اونٹوں کی فکر ہے کعبے شریف کی فکر نہیں ہے عبد المطلب کا جواب سننا اور محبت سے اونچا سبحان اللہ کہنا یہ ذکر بل جہر نہیں خیال دل کے اندر ایمانی جذبہ ہے اس کا اظہار کرنا ہے عبد المطلب نے جواب دیا ابرا تیری فوج کے ساتھ لڑنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہمارے پاس اسلحہ اتنا نہیں ہے طاقت اتنی نہیں ہے تو کہتے میں کعبے کو گرانے آیا ہوں کعبہ جانے کعبے والا جانے اچھا دوستوں کی محبت تو بڑی ہے لیکن ایک طرف سے نعرہ لگتا ہے دوسرے تک آواز نہیں پہنچ سکتی تقبیر تکبیر کا حق مسلم شاہ القرآن اللہ محمد طاہر پنجبیری جامع دار القرآن جامع دار القرآن کا جید کا جید کابرین اشاعت التوحید و سننا مقررین اشاعت التوحید و سننا خطیب زیشان اللہ محمد شعب خان نعرہ تکبیر کعبہ جانے کعبے والا جانے ابرا نے اونٹ واپس کرا دیے صبح جب ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہا اللہ کریم نے ان کے قدم روک دیے اللہ... خلاصا سنانے لگا ہوں احباب چھوٹے چھوٹے پرندے چونچ کے اندر پنجوں کے اندر دال کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے کنکر اور منسی جی آگ پر پکے ہوئے ہیں کیونکہ اگر کچی مٹی کا ڈھیلا لگ جائے اس کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوا کرتا آ کر موسلادھار بارش کی طرح کم کر برسانے شروع کر دیے جس سالم کو سر میں لگتا گیا دو ٹکڑے کر کے نیچے اترتا گیا لوگ کہتے ہیں اللہ کریم چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے پشتوں میں باز کہتے ہیں واہ بھائی واہ لوگ کہتے ہیں اللہ چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے اور اشاعت تو توحید و سننا کا عقیدہ نوجوان نے توحید و سننا کا عقیدہ باز کیا چیزیں اللہ چڑیوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے اللہ کریم ہے بچانے والا اور رب بولا ماشاء اللہ ایک گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ نعرہ اسٹیج سے لگا کرے گا اور بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیں وہاں سے یہ انفرادیت اچھی نہیں ہے نعرہ تقبیر اکابری نے التوحید کو سننا امام انقلاب علامہ محمد طاہر امام انقلاب علامہ محمد طاہر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان خطیب اسلام علامہ سید اللہ شاہ بہاری صدیق اسلام اللہ سید حیات اللہ شاہ بخاری اکابرین جماعت اشاعت التوحید و سننا قائدنا جید قائدنا جید قائدنا جید قافلہ راہ حق قافلہ راہ حق حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر لیکن کشتی چلتی نہیں پھر ذرا محبت سے جواب دے دیجئے کشتیاں چلانے والا کون ہے بچانے والا صرف کون ہے ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا چرچے والے وقت گئے پرچا یہ دار القرآن سامنے موجود شیخ قرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پر چالیس سے زیادہ قاتلانہ حملے کیے گئے ہیں اور ختم نبوت کی تحریک کے اندر جن افراد کے لیے پھانسی کی سزا مقرر ہوئی سر فریض حضرت شیخ پنپی رحمہ اللہ کا نام تھا غلطی کیا تھی قصور کیا تھا ثواب اندر منہ کالا کر کے گدے پہ سوار کر کے پھیرایا گیا میاں بالی کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر شیخ القرآن مولانا محمد اللہ نے پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ سارے کپڑے خون آلود ہو گئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پر پشاور کی سرزمین میں استرے چلائے گئے خطیب اسلام سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر سترہ کاتلانہ حملے ہوئے گولیوں کی بارش برسائی گئی غلطی کیا تھی قصور کیا تھا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے بعد شہر چھوڑ کر جنگل میں ڈیرا لگانا پڑا غلطی کیا تھی کسور کیا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اب آپ ذرا خیال سے میرا جملہ سننا ہے نوجوانوں نے توحید و سنت کے ورکرو سارے مسالے مور دکھ برداشت کرنے کے بعد ہمارے اکابرین نے یہ مشن نہیں چھوڑا انشاءاللہ نوجوانوں کے اندر جتنے تک زندگی باقی ہے ہم بھی یہ توحید و سنت والا مشن نہیں چھوڑیں گے تکبیر قافلہ رائے حق پیغمبر کی رسالت صدیق کی صداقت عمر کی عدالت عثمان کی سخاوت علی کی شجاعت نارا تکبیر اب کیا کرنا چاہیے اب آپ خیال حضرت علیہ السلام کشتی کے اندر قرآن اندازی کی جا رہی ہے یہ ذرا پچھلے الفاظ میرے دوبارہ سن لیجئے گا نوجوان آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کی منزل کیا ہے سارے دکھ سکھ برداشت کریں گے لیکن تو ہی دو سنت والا مشن چھوڑنے کے لیے تیار ادھر آ ستم گر ہونر رازمائے تو تیراسماں ہم جگر ہیں اللہ اللہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر قرآن دادی کی جا رہی ہے فسا ہما فکان من المدحسین یہ میرے سامنے تیسواں پارہ اور سورت کا نام صافات اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں اشارہ سنیے گا باب قرآن اندازی کی جا رہی ہے اور نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا فسا فکان من المدحسین آیت نمبر ایک سو اکتالیس سورت اصہ تیئیسواں پارہ ایک نہیں جی نہیں دوبارہ نکالو ایسا حسین و جمیل بندہ یہ پانی کی موجوں کے حوالے کرنے کے قابل نہیں ہے میری جماعت کا عقیدہ سن لیجیے شاید مختلف الخیال احباب تشریف فرما ہو میرا کی دا میری جماعت شاد و توحید و سننا کا عقیدہ پیغمبر بچپن میں بھی حسین ہوتا ہے لڑک میں بھی حسین ہوتا ہے پیغمبر کی جوانی بھی حسین ہوتی ہے پیغمبر کا بڑھاپا بھی حسن و جمال سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہماری عمر پڑتی جائے حسن و جمال کم ہوتا جائے گا پیغمبر کی عمر زیادہ ہوتی جائے حسن و جمال اللہ زیادہ کرتا جاتا ہے کہتے رہیں کیا لوگ کہیں گے جی اشاط و توحید والے نبی کو نہیں مانتے انبیاء کو نہیں مانتے کسی کی زبان کون روک سکتا ہے ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا نہیں بھائی دوبارہ قرآن اندازی کرو پھر نام حضرت یونس علیہ السلام کا پھر قرآن اندازی نام حضرت یونس کا حضرت یونس علیہ السلام نے چھناگ لگا دی میں تیر کر دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤں ہاں آگے اللہ کے حکم سے مچھلی انتظار کر رہی ہے فلتا کا ماحول ہو مچھلی نکل گئی حضرت یونس علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا میں دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤں اللہ کا ارادہ یہ تھا میں نے مچھلی کے پیڑ میں پہنچانا ہے اتنا بڑا اجتماع محبت سے اللہ کا نام لینا مرضی پیغمبر کی چلتی ہے یا مرضی کس کی چلتی ہے اب کوئی دنیا کا جیل خانہ تو نہیں ہے اختصار اگلی بات تک پہنچنا چاہتا ہوں یہ کوئی دنیا کا قید خانہ تو نہیں ہے ضمانت سے کوئی بندہ چھڑا لے دنیا کا قید خانہ نہیں ہے رشوت دے کر کوئی چھڑا لے دنیا کا جیل خانہ نہیں ہے سفارش سے کام چل جائے نمبر چار دنیا کا جیل خانہ نہیں ہے کوئی طاقت استعمال کر کے جیل کو توڑ ڈالے مچھلی کے پیٹ والا قید خانہ تو وہ ہے اللہ کے بغیر پتہ بھی کسی کو نہیں ہے اللہ فرماتے فنا دا فضلات اللہ اللہ انت سبحان کا کن تو مین آیت نمبر ستاسی سورت المبیا یہ میرے سامنے سترواں پارا کھلا ہوا ہے رات کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پانی کا اندھیرا اللہ کا نام پھر محبت سے لینا ان سارے اندھیروں میں حضرت یونس یون اس نے کس کو پکارا یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم یہی دعوت دے رہے ہیں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا دیکھ لو لا الہ الا ہاں۔ اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تیرے بغیر میرا حال جاننے والا اور کوئی نہیں ہے لا الہ الا انتا اللہ تیرے بغیر مچھلی کے پیٹ کے اندر میری پکارے سننے والا بھی اور کوئی نہیں ہے لا الہ الا انتا اللہ تیرے بغیر اس مشکل سے مجھے نکالنے والا اور کوئی نہیں ہے الہ کا مانا سمجھ آ گیا پھر محبت سے اللہ کا نام لینا الہ کا ایک مانا مشکلات دور کرنے والا اور وہ کون ہے ہاں کون ہے اور غیبانہ پکارے سننے والا بھی صرف کون ہے پریشانیاں دور کرنے والا حاجتیں پوری کرنے والا بھی صرف اور عجیب بات جب اللہ کریم کو پکارا بس بس اشاعت والو بڑی باتیں کرتے ہو اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کو پکارنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کے بغیر تو نہیں نکل سکتا شاد والو مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے لیکن افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کے بغیر تو کوئی نہیں مل سکتا اشاعت والو مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے دیتا اللہ ہے لیکن چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا پنجاب میں یہ مثالیں حضرت نہیں یہاں کیا ہے ہمارے پنجاب کی یہ مثالیں ہیں ویسے میں تو الحمدللہ للہ صوبہ سرحد کا ہوں بہرحال پنجاب سے چونکہ واسطہ تو یہ مثال بڑے آ گئے تم تو افسر کو ملنا چپراسی کو نہیں ملنا پڑتا چھت پر چڑھنا اور سیڑھی نہیں لگانی پڑتی اللہ قربان جاؤں احباب ذرا دھیان سے جملہ سننا میرا شوق سوال آج کیے جا رہے ہیں اللہ کریم نے جواب چودہ سو سال پہلے نازل کر دیا میرے سامنے چھبیسواں پارہ اور سورت کا نام سورت رب العالمین کا قرآن آیت نمبر سولہ میں نے کھولی ہوئی ہے اللہ فرماتے والا گد نل انسان بنا لما تو بھی نفسو و نہانو اکربو لئی مین نہ انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ انسان کے دل کا خیال جاننے والا بھی میں اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب بھی میں اللہ رب کعبہ کی قسم یہ جو میرا لباس ہے یہ اتنا قریب نہیں ہے یہ میری گھڑی اتنی قریب نہیں ہے چھوڑو یار میری اینک اتنے قریب نہیں ہے یہ کیا مثال ہے احباب میری آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے یہ پردہ اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ میرے قریب ہے مانتا ہوں مانتا ہوں چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے پرے ہوتی ہے اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے اللہ شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھی والی مثالیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رسی اور ڈول کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کنویں کا پانی دور ہے نیچا ہے اگر اوپر پانی ہوتا کبھی رسی اور ڈول کی ضرورت نہ پڑتی ہے اللہ شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے یہاں رسی اور ڈول والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے افسر کو ملنا ہو پیان ہو چبراسی کی منت کرنی پڑتی ہے کیونکہ افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے آفس اور دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہے کون سا بندہ کون سے علاقے سے آیا ہے کون سی اپلیکیشن اور درخواست لے کر آیا ہے اس لیے چپراسی کی منت کرنی پڑتی ہے اللہ فرماتے نالما تو اصل بہین افسو میں اللہ کریم تو بندے کے دل کے ارادوں سے بھی واقع ہوں آبا میرا کی دا میری جماعت شاہ تو ہی دوا سننا کا عقیدہ خیال کرنا ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں آپ کے اور میرے دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ اور جو اللہ دل کے خیال اور ارادوں کو جانتا ہو وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت چودواں پارا میرے سامنے سورت کا نام سورت اللہ چودواں پارا کھولا ہوا ہے رب العالمین نے یہاں پر منع فرمایا اللہ اللہ آیت نمبر چوہتر سورت النحل پارا فرمایا فلا للہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون خبردار خبردار اللہ کے لیے یہ دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو اللہ سب کو جانتا ہے تمہیں کیا پتا احباب خیال خیال حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو بلایا اللہ کو پکارا اللہ کریم سے مشکل آسان کرنے کے لیے دامن پھیلایا تو کسی کی ساتھ کا واسطہ نہیں دیا کسی کی ساتھ کا وسیلہ نہیں دیا براہ راست ڈائریکٹ اللہ کریم سے مانگنا اپنی آجی پیش کر کے اللہ سے سوال کرنا علیہ مسلط وسلام السلام کی سنت ہے ذرا محبت سے پھر اللہ کا نام لیجئے بیداری پیدا ہو جائے اللہ کی رضا مل جائے حضرت یو سلسلہ ہم نے مشکل دور کروانے کے لیے براہ راست ڈائریکٹ اللہ کریم سے مانگنا اپنی آجی پیش کر کے اللہ سے سوال کرنا انبیاء علیہ امبیال وسلام کی سنت ہے ذرا محبت سے پھر اللہ کا نام لیجئے بیداری پیدا ہو جائے اللہ کی رضا مل جائے حضرت السلام نے مشکل دور کروانے کے لیے کس کو بلایا اللہ نے نجات دے دی خلاصہ اللہ فرماتے ہیں فنجینا نا الغم مین اب اللہ ہی بہتر جانے کتنا رہے مچھلی کے پیٹ کے اندر واللہ عالم بالثواب کنارے پہ آئی دعا قبول اختصار حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لائے اور قوم کا حال ادھر کیا بنا اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر لما کشفنا انہم عذاب الخلی فی الحیات دنیا ایک لاکھ یا لاکھ سے بھی زیادہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم والوں نے دیکھا عذاب آ رہا ہے علامہ ہو رہی ہیں آ گئے میدان کے اندر بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی مرد بھی عورتیں بھی اور اللہ کے سامنے آئسی شروع کر دی اللہ فرماتے ہیں ایماندار بن گئے ایمان قبول کر لیا میں اللہ کریم نے آتے ہوئے عذاب کو دھکا دے دیا اب خیال اب بس بس بس مہربانی مہربانی توجہ توجہ وقت بڑا محدود ہے وقت بڑا محدود ہے خیال بڑی مہربانی آپ کی نقصان سے بندہ بچ سکتا ہے جیسے یون صلی السلام کی قوم بچ گئی ہے تو پہلی پہلی شرط الزین آ منو ایماندار بننے سے ہے حضرت یون صلی السلام کی قوم ایماندار بنی اللہ کریم نے آتے ہوئے عذاب کو دور کر دیا مولانا ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مومن ہیں ایماندار بننے اب میرے جملے پر خیال تھوڑا سا میں برق الٹ رہا ہوں جی یہ دکابرین تشریف فرما میں تو نلائک سا طالب علم ہوں ایمان سے عذاب دور ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان خالص ہونا چاہیے نظر اللہ حسین یوں نہیں افسوس یہ ہے کہ آپ کو پنجابی نہیں آتی جملہ سنانا تھا سناتا ہوں سناتا ہوں پنجاب والوں نے کہا کھا دیا پیتیا ایلی علی تیا کھاتے رہو پیتے رہو ایلی علی کرتے رہو واہ ایمان سے عذاب دور ہوگا لیکن خالص ایمان ہونا یہی تو دعوت دے رہی ہے ہماری جماعت نہ کوئی ملاوٹ والا ایمان بھی ہوتا ہے اللہ فرماتے ہاں ملاوٹ والا بھی ہوا کرتا ہے یہ میرے سامنے تیرواں پارا سورت کا نام سورت یوسف اللہ فرماتے وما یو مینو اکثر ہوں بلاہ مشرق آیت نمبر ایک سو چھ سورت یو تیرواں پارہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے ایمان کا دعوی بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ایمان خالص نہیں ہے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں عذاب تب دور ہوگا نقصان تب ختم ہوگا کہ انسان کا ایمان خالص ہونا چاہیے شرک والی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ میرے سامنے سورت نام ساتواں بارہ اللہ فرماتے ولم المنو ایمانہم بے سلم الام الامن ہوم محتدو سورت الانام آیت نمبر بیاسی ساتواں پارہ آپ کا پروگرام کیا ہے ایمان ملاوٹ والا ہونا چاہیے یا خالص محبت سے محبت سے شو پیغام ہمارا ایمان ملاوٹ والا ہونا چاہیے یا خالص خالص ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو برے لگ رہے ہیں ہائے اب آپ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی جو لوگ ایماندار بن گئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہے ایمان کو ظلم سے بچایا اللہ فرماتے ان کو امن بھی ملے گا سیدھا راستہ بھی ملے گا آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عرض کرتے ہیں بخاری شریف کے لفظ لم نفسہ بفی روایت لا نالا نفسا ہم میں سے کون بنتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو کچھ نہ کچھ تو کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے جب ایمان ظلم کی ملاوٹ سے پاک نہ ہوا امن کیسے ملے گا ہدایت کیسے ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم تسمعو تسم لکمان میرے ساتھیوں تم نے حضرت لکمان کی بات پر غور نہیں کیا کون سی بات فرمایا ان شرک عظیم یہ میرے سامنے سورت لکمان آیت نمبر تیرہ کھلی ہوئی ہے اکیسواں بارہ ذرا جماعت کی بات کروں شرک سب سے بڑا ظلم ہے ایمان کو شرک سے بچاؤ گے تو امن ملے گا سیدھا راستہ ملے گا احباب خیال سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے نوجوان نے تو سننا کسی ماتا اور احباب خیال کرنا آپ احباب نے بھی ذہن حاضر رکھنا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف جہاد کرنے والی جماعت سب سے اعلی جماعت ہے اب آپ خیال شرک سب سے بڑا ظلم شرک کرنے والا بندہ سب سے بڑا ظالم اور جو اس ظلم کو مٹانے کے لیے محنت کرے وہ جماعت سب سے اعلی جماعت دین کے حوالے سے جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کی محنت اپنی جگہ ان کی کوشش اپنی جگہ ان کی کارکردگی اپنی جگہ میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی کی ساتیات کردار کشی یا خامخواہ کسی پر تنقید کرنا یہ ہماری جماعت کا مشن نہیں ہے دین کے حوالے سے جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کا دین کا کام دین کی محنت دین کی کوشش برحق لیکن اب آپ یہ بات سناتا جاؤں ہماری جماعت کو اللہ نے جو امتیاز بخشا ہے وہ یہ ہے کہ شرک جب سب سے بڑا گناہ ہے اس کے خلاف کام کرنے والی جماعت بھی تمام جماعتوں سے اعلیٰ ترین کام کر رہی ہے اور امام الانبیاء نے فرمایا خیر من و علامہ او کما کالن صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے آگے سکھائے ایک ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا ایک ہے سیکھنا سکھانا الحمدللہ کراچی سے لے کر خیبر تک خیبر سے لے کر سیال کوٹ تک سیال کوٹ سے لے کر اور نوش کی ایران کی سرحد تک اور چمن کوئٹہ تک ہماری جماعت نے الحمدللہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کی محنت شروع کر رکھی ہے آپ اگر یہاں پنج پیر میں دیکھیں گے آپ کو شبان اور رمضان میں قرآن پاک کی تعلیم کی بہاریں نظر گے آپ پنجاب کے شہروں کا دورہ کریں ان دو مہینوں کے اندر کوئی شہر خالی نہیں ملے گا جہاں قرآن پاک کے درس و تدریس کا پروگرام ان دو مہینوں میں ترتیب نہ دیا گیا ہو قرآن کی خدمت کے لیے اللہ نے ہماری جماعت کو چن لیا ہے بیان ہو تو بھی قرآن کا درس ہو تو بھی قرآن کا جلسہ ہے تو بھی بیان قرآن کا محفل میں گفتگو ہے تو بھی بیان قرآن پاک کا الحمد للہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت اشاط و سننا جتنی جماعتیں دین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت سب سے افسل جماعت ہے الحمدللہ اب آپ خیال ایمان ایمان شر کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے کہ نہیں اب تو سارے دوست سو گئے مولانا سو گئے ایمان شر کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے کہ نہیں اچھا پھر شرک ہوتا کیا ہے جو شرک کرے نا اس کے دو سینگ نکل آتے ہیں جو شرک کرے اس کی دم پیدا ہو جاتی ہے پتا کیسے چلے گا یہ پتا تو ہونا چاہیے اور میں یہ بات حضرت علی تشریف فرما ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے یہ بات میری دھیان اور توجہ سے احباب سنیے گا ایک دور وہ تھا جس دور کے اندر یہ کہا جا رہا تھا شرک سب سے بڑا ظلم ہے ایک دور وہ تھا جس دور کے اندر علماء کرام یہ کہا کرتے تھے شرک پر اگر موت آ گئی اللہ کریم کے ہاں ایسے بندے کی کوئی بخشش نہیں ہے جس کی شرک پر موت آ گئی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے جو شرک کرتا ہے اس کے سارے امال برباد ہو جاتے ہیں ایک دور میں یہ کہا جا رہا تھا مشرقین کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنا چاہیے مشرقین کو مساجد بنانے کی اجازت نہیں ہے یہ تو کہا جا رہا تھا شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑا جرم ہے شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اتنے عظیم شان اجتماع کے اندر اگر شر کی حقیقت بیان کی ہے تو اشاعت التوین و سننا نے بیان کی ہے یہ کہنے والوں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک بہت بڑا جرم ہے شرک بہت بڑا گنا ہے اشاعت التوین و سننا کا امتیاز یہ ہے انہوں نے آ کر بتایا شرک ہوتا کیا ہے کہیں جوش کی نظر تو نہیں ہو گیا میرا جملہ میرے محترم اشاعت و توحید و سننا کا امتیاز کیا ہے اشاعت و توحید و سننا نے آ کر بتایا شرک ہوتا کیا ہے اور یہی بات کہنا مشکل تھا یہی بات کہنا مشکل تھا شرک ہوتا کیا ہے و توحید و سننا نے بتایا آپ کا ذوق بیدار ہو ابھی سے ہم نے بیان کرنا ہے زین حاضر اشارہ کر رہا ہوں اللہ کریم فرماتا ولزین تدون من دونه ما یملکون من کتمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا یو نبے کا مسلو خبیر یہ میرے سامنے سورہ فاتر بائیسواں پارا اللہ فرماتے ولزین بس بس اشاد والو تم جتنی بھی ایتیں پڑھتے ہو پتوں کے بارے میں ہیں اب یہ تو مستقل موضوع ہے اس پر میں چل پڑا تو پھر بات دوسری طرف مڑ جائے گی اشارہ بس بس بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو اللہ قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر اللہ فرماتے ہیں ولزینا اللہ زینا کا مانا بت نہیں ہم سورت فاتحہ کے اندر کیا دعا کر رہے ہیں دن سے سرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ کون سا سیدھا راستہ سراط الزینا راستہ ان بتوں کا ان بتوں کا راستہ جن بتوں پر تو نہیں نام اب تو ہمارے سارے طلبہ خاموش ہو گئے سراط الزین ان بتوں کا راستہ اب کمال کرتے یار بتوں بتوں کے بارے میں آتے ہیں نا سراط الزینہ ان بتوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا کہاں اشاعت والے مجھے چلنے دیں گے مولوی جی کیا کہہ رہے ہو ان لوگوں کا راستہ الزینہ کمانا بت نہیں ہے یہاں بھی قرآن پاک کا انداز فرمایا ولزین تدون مندون ہی جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو جسے نہ دے مولا گجرات والوں نے کہا جسے نہ دے مولا اسے دے شاہ دولا اسلام آباد والوں نے کہا امام بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ہائے ہائے امیر محترم حیران حیران آسمان کیوں نہیں گرا زمین کیوں نہیں پھٹی کھوٹی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے اللہ نے میری قسمت کھوٹی کی ہے اور تو کھری کر اللہ آسمان کیوں نہیں گرا اللہ تیرے حوصلے برداشت کر رہا ہے کھوٹی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کھڑی کی نسبت امام بھائی کی طرف کر رہا ہے اللہ نے کھوٹی کی ہے امام بھائی تو میری قسمت کو کھڑا کر اور اشادہ سننا کا گیتا سننا داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کھوٹی قسمت کو کھڑی کرنے والا وہ اللہ ہے جو حضرت بلال کو خدشہ سے لے آیا امام الانبیاء کے قدموں میں پہنچایا موسی نے مستفیٰ بنایا حضرت بلال کی جوتی ہوئی آواز کو برشتے بریر میں پہنچایا ساتھ والوں نوجوانوں نے تو علم سننا کہ کرو محبت سے جواب دینا کھوٹی قسمت کو کھڑی کرنے والا کون ہے اونچا محبت سے کون ہے اللہ کے بغیر کوئی بھی کھوٹی قسمت کو کھڑا کر سکتا اب پرابلم یہ ہے کہ آپ سر کی نہیں سمجھیں گے میں کوشش کرتا ہوں اردو میں جملہ دوہ ہوں پنجاب والوں نے نعرہ لگایا بابا شاہ جمال بابا دربار ہم نے دیکھا بابا شاہ جمال پتر دے وے رتا لال سرخ بیٹا دے دے کالا بھی نہ ہو اچھا اور ناراض نہ ہونا آج کا دور تو بریلر کا دور ہے بریلر اب خاموش ہو گئے بریلر جانتے ہو نا یہ بریلر مرغی وہ ایسی ہے نہ اٹھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے نہ بھاگ سکتی ہے کھا کھا کر پاکستانی بھی ایسے بن گئے ہیں آپ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ کام ہوتا ہے وہ تھوڑا دور جائے تو میں نہیں جاؤں موٹر سائیکل لے آؤں آؤ جی نہ اٹھ سکتی نہ بیٹھ پرانا دور تھا نا وہ دیسی مرغیوں والا تو مجھے بھی یاد آ گیا میں بھی چھوٹا سا تھا چھ سات سال کہوں گا ایک کالی سی دیسی مرغی میں نے بھی انڈوں پر بٹھائی تھی قرآن قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر حوالہ پڑھتا ہوں ذرا بات دھیان سے سننا مرغی بیٹھی ہوئی انڈوں کے اوپر کبھی کبھی میں کھینچ ہوں اس کو باہر لے آتا تھا گرمی کا موسم ہے جون جولائی کا مہینہ میں مرغی کو کھینچ کر باہر لایا اور میں نے اس کے آگے دانے ڈالے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالے بے وقوف کھا لے مر جائے گی جلدی جلدی مرغی نے کھائے واپس بھاگ کر نو پہ کر بیٹھ گئی ہے سبان حال سے مرغی مجھے سبق دے رہی ہے او انسان میں مرغی سے سبق حاصل کر میں انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہوں اللہ سے میں نے معاہدہ کیا ہوا ہے جتنے تک اللہ ان انڈوں میں سے چوزے نہیں پیدا کرے گا میں اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گی بے زبانوں کو کون دیتا ہے خاموش ہو گیا کون دیتا ہے ڈر تو نہیں گئے بے زبانوں کو کون دیتا ہے کتے سے سبق حاصل کر بندہ کتا بھوکا ہے مالک نے ہڈی ڈالی ہے مالک نے روٹی ڈالی ہے مالک کا کچھ بھی نہ ڈالے پھر بھی کتا مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا میں رک گیا ہوں دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں کتا مالک کا دروازہ چپ کر گئے کتا مالک کا دروازہ ایک وقت ایسا آتا ہے کتا مالک کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے حضرت ایک وقت کتا مالک کا دروازہ اس وقت چھوڑتا ہے جب پاگل ہو جائے کیا سمجھیا آپ جب پاگل ہو جائے تو اور جب کتا پاگل ہو جائے تو پھر پختونوں کو تو پتا ہونا چاہیے میرے اشارے کا پاگل ہو جائے تو پھر زندہ رہنے کے قابل پھر کاٹتا ہے کاٹتا ہے جو بھی سامنے آئے مالک جو سامنے نہ آ جائے کتا اگر پاگل نہیں ہے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑے گا اس وقت چھوڑے گا جب کتا پاگل ہو جائے اور جب پاگل ہو جائے تو زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے دانا وہ بندہ ہے جو سچے مالک کا دروازہ نہ چھوڑے اور جو سچے مالک کا دروازہ چھوڑے انصاف آپ کریں نا مجھ سے نہ کروائیں ساری باتیں جو اللہ کریم کا دروازہ اللہ ہے چلے گا کے سگے رہا در اکبر درے دیگر کبھی آپ نے غور کیا فقیر لے کر جب امیر کے دروازے پہ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے امیر کے دروازے کا کتا کتا ہے اصل میں سبق دے رہا ہوتا ہے فقیر میں کتے سے سبق حاصل کر مالک مجھے بھوکھا بھی مار رہا پھر بھی میں مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا اور تو انسان ہو کر سچے خدا کا دروازہ چھوڑ کے درد کر کے دھکے کھا رہا ہے تو انسان سے تو میں کتا بھی اچھا اور سورت کا نام بھی مشہور بہت سمیٹنے لگاؤں ذرا خیال کرنا فرمایا للہ سما کی والارض یا ما کو مایا شاع بولے میں شاون سا یا بولے میں شا سوی جو ہم لوگ پرانا تھا ماں ان علی مدی آیت کا نمبر انچاس اور پچاس سورت کا نام حامی مشورہ پچیسواں پارہ اللہ کا نام محبت سے لینا آسمان اور زمین کی سچی بادشاہی کا مالک کون ہے مشکل دور تھا یہاں پنپیر کی سرزمین میں اسی سال میں نے یہاں دور تفسیر میں شرکت کی تھی واقع حضرات کے ذہن میں خاکہ یہ ہوگا جو میجر صاحب کا دور تھا اور ہاں، حضرت امیر صاحب کے ساتھ کیا ہوا ان کی گاڑی کا کیا بنا ظلم و ستم کا کیا معاملہ مسائب کے کون سے پہاڑ ان پر توڑے گئے اور جو مصائب کا پہاڑ توڑنے والے تھے وہ آج کہاں ہیں غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں کبھی پتا نہیں اور حق کو صداقت کی نشانی آج بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہے ہاں اللہ اللہ رب العالمین العال تاب سیاحت سے سلامت رکھے ہے اونچا کر اللہ کا نام محبت سے لیجیے کیا پتا یہ نام لینا اللہ بخش یہ ذکر جہر نہیں ہے علماء سے مادہ کے ساتھ خیال یہ تو دل کے اندر جو تصدیق ہے زبان سے ادار کر رہے ہیں اللہ کو ماننے والے تو ہی اونچا کہیں گے ہاتھ کھڑے کر کے آسمان و زمین کی سچی بادشاہی کا مالک کون ہے نام و نشان میں ان کا باقی نہیں رہا فرمایا میری بادشاہی کا نمونہ سن لو اللہ پیدا کرتا ہے اپنی مرضی سے جس کو چاہے لڑکیوں سے نواز دے چاہے تو لڑکوں سے نواز دے چاہے تو جوڑے بنا بنا کے دے دے بھیا جلو میں یشا کی ماں اللہ چاہے تو بانج بنا دے نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے اللہ اولاد سے معروم کر دے کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتا سچ ہے کالا مرغا لے آؤ اور ہو بھی کنوارا اس کے خون سے طویل لکھیں گے کالا کنوارا بکرا اس کے خون سے طویل لکھیں گے اچھا یہ یہ ہاتھ میں کڑا یہ کیا ہے جی سر پہ چوٹی پاؤں کے اندر زنجیر علی یہ کیا ہے کمال اچھا نام کیا رکھا ہے جی بیٹے کا حسین بخش اچھا نام علی بخش نام پیر بخش پنجابی والے کہتے ہیں پیران دیتا پیروں نے یہ بیٹا دیا ہے رب کعبہ کی قسم جملہ سننا خلاصے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح چالیس سال کی بیوہ اما خدیجہ سے ہوا رضی اللہ تعالی اللہ اللہ نے چار بیٹیاں دے دی ہیں بی بی سین بی بی رکیہ ام کلثوم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لڑکی اللہ نے دی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جس کو تہر اور تیے بھی کہتے ہیں لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے چار بیٹیاں باقی رہی ہیں احباب اللہ دینے چالیس سال کی عمر والی خدیجہ میں سے چار لڑکیاں دے دے دی دو لڑکے دیے اور نہیں دینے بی بی سے نکاح ہوا اللہ نے نہ لڑکا دیا نہ لڑکی دی ہے ساری زندگی حسرت کرتی رہی امی ایشا کاش میری جھولی بھی ہری ہو جائے ہے میری گود بھی آباد ہو جائے ہے اپنے بھانجی عبداللہ ابن زبیر کو کو بیٹا بنا کے پالا لیکن جھولی خالی رہی اولاد نہ ملی تو سننا کا عقیدہ ثابت ہو گیا اگر اللہ کریم کے بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ایشا کی جھولی خالی نہ رہنے دیتے ہیں آپ تو نوجوانوں محبت سے بتاؤ اولاد کے خدانوں کا مالک کون ہے کون ہے پیر بابا نہیں پیر بابا مونا الدین سے ہم ایک دفعہ لے گئے اپنے ہاں پیر بابا اچھا پیر بابا دیر چوما جا رہا ہے چاٹا جا رہا ہے ہوں ان کو گارہ کھو سے نظارہ کیا پھر محبت سے اللہ کا نام لینا اولاد کے خزانوں کا مالک صرف کون ہے یہی ہماری غلطی ہے کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کوئی زندہ یا مردہ اولاد کے خزانوں کا مالک نہیں ہے اولاد کے خزانوں کا مالک صرف اللہ اور جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا ما کھجور کا دانا اندر گٹلی ہے گلی کے اوپر بری پردہ تمہیں بیٹے دینا تو درکنار مشکل گشائی کرنا تو دور کی بات ہاتھیں پوری کرنا تو درکنار وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں آپ بتائیے قرآن سچا قرآن سچا اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ اللہ کی کروڑوں رامتیں فرمایا اللہ نے سمجھایا کہ کھجور کے دانے کو قبر سمجھو گا اندر جو گٹھلی ہے یہ قبر کے اندر مردہ سمجھو گا گٹھلی کے اوپر جو بریک پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے اکابرین تشریف فرما ایک جملہ خلاصہ صاحب آخری جملے خیال ایک آدمی یہاں سے گزر رہا تھا مثال گرا دل کا دورہ بڑا فوت ہو گیا پیر والے کٹھے ہو گئے بھائی کون ہے بھائی کچھ پتہ نہیں چل رہا بندہ کون ہے جی جیب دیکھی گئی کوئی شناختی علامت موجود نہیں ہے کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے آس پاس لوگوں کو بتایا گیا کوئی جان پہچان نہیں ہے بندہ کون ہے اچھا آپ جی اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے پنج پیر والے کٹھے ہو گئے احباب ایک ملک صاحب نے کہا یہ سو روپیہ لے لو کفن میں میرا حصہ شامل کرو دوسرے خان صاحب نے کہا دو سو روپیہ میرا بھی لے لو تیسرا کہنے لگا جی تین سو روپیہ میرا بھی جمع کرو لیکن خیال رہے دینے والوں نے کہا یہ زکات کا پیسہ ہے ہم کفن میں دے رہے ہیں کفن کے لیے دے رہے ہیں ہے زکات کا پیسہ شریعت کہتی ہے نانا خان صاحب ملک صاحب چودھری صاحب اگر تو نے کفن کے لیے پیسہ دینا ہے سکاط کا پیسہ نہ دینا وجہ یہ سکات اس جگہ لگتی ہے جہاں کوئی چیز کا مالک بن سکتا ہو اور مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہے مردہ کفن کا مالک کشتیاں کیسے پار لگائے گا تمہاری مشکل حاجت روائی کیسے کر یہ کیا بھائی ہم پھوک ماریں گے سیدھا جنت چلے جاؤ گے واہ بھائی واہ دھوکھا دے رہا ہے مکار یہ پردہ لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی اوٹ میں عورتیں سامنے بیٹھی ہیں پردہ لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا فرمایا پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو عورتوں سے کہو پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائے میرے ساتھ بیت ہو گئی ہے نمبر دو چادر کا کونا پکڑا چادر لمبی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں بھیج دی ہے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے فرمایا اے عورتوں اس میری چادر کو پکڑ لو تمہاری میری بیت ہو گئی ہے ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں نہیں اللہ کے محبوب میں پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی آپ کی چادر کو نہیں پکڑوں گی یہ جو درمیان میں پردہ ہے جی اے یہ دوستوں کو میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے تو صافی میں پردے میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالتی جسم نہ چہرہ نہ وجود نہ صرف ہاتھ باہر نکالتی ہوں صافینی میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر مسافہ کر کے مجھ سے بیعت لے لیجیے جس طرح مردوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے ہیں ایسے مجھ سے بیعت لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اور ذرا مجھے تمام دوست میں وہ یہ بھی بتاتے جائیں ہیں ایمان کا اظہار کرنا خاموش نہیں بیٹھنا مہربانی آپ کی ہے اللہ اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس سے بیعت لے لیتے ہیں تو کیا خیال ہے نبی پاک پر کوئی شک کر سکتا تھا آپ تو تمام امت کی عورتوں کے روحانی والے تھے خبردار خبردار آپ نے فرمایا ہاتھ سامنے نہ کرنا میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لوں گا بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دو میری چادر کو پکڑ لو ہاتھ سامنے نہ کرنا میں آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اگر میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے تو یہ کیا بھائی جان یہ بے پردہ غیر محرم عورتیں سامنے بیٹھی ہیں اور خدمت ہو رہی ہے یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا یہی جرم ہے یہی جرم ہے شیخ طیب صاحب کا یہی جرم ہے شاطو توحید و سننا کا یہی غلطی سمجھے نوجوانہ نے توحید و سننا کی ہم کسی بے حیا کو اللہ ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں میری جماعت شاہ و توحید و سننا کا عقیدہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو آنکھ میں میں بے حیا کو اللہ ولی نہیں مانتا جس کی آنکھ میں حیا ہو ایک نمبر دو دل صفا ہو نمبر تین زبان پہ ذکر خدا ہو نمبر چار وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ ہو در سننا اکابری نے شاط التوحید اور سننا امام انقلاب علامہ محمد طاہر پنجبیری شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان خطیب اسلام علامہ سید رحت اللہ شاہ صاحب بخاری جامعہ دار القرآن پنجبیر جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا شیخ القرآن تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا قائدنا چاہیے جيد قائدنا چاہیے قافلة رائے حق قافلة رائے حق قافلة رائے حق جماعت کے ساتھ ہی سننا نوجوان نے تر ہی سننا اور سارا اجتماع یہ بھی زندہ باد جن کو تم پکار رہے ہو نا وہ تو اپنے کفن کے مالک نہیں ہے ان تدم لا مؤ دعا کم اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے ہیں دور سے پکارو یا قریب سے پکارو ہا بلاؤ یا زور سے بلاؤ غیبانہ جن جن کو پکار رہے ہو تمہاری پکارے نہیں سنتے ولاؤ سامے خطیب اسلام سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا ولاؤ سامے اگر تمہارا جھوٹ مان لیا جائے کہ سنتے ہیں اگر تمہارا جھوٹ علماء تو فرماتے انتفاع ثانی انتفاع اول اگر تمہارا جھوٹ مان لیا جائے کہ سنتے ہیں اللہ فرماتے لکم قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ یوم القیامت اکثر بے شرک کم اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے جب قیامت میں مشرقین نے کہنا ہے سورت النحل چودواں پارہ اور آیت نمبر چھیاسی ہے خیال کرنا دیکھ دو منٹ میں بات سمیٹ کر اجازت چاہنے لگا ہاں اللہ فرماتے کیا کہیں گے قیامت کے میدان میں ربنا نا ہاو لائے کلنا کا لذینا دونک یہ میرے سامنے آیت نمبر چھیاسی سورت النحل چودواں پارہ اللہ یہ کھڑے ہیں جن کو ہم بلایا کرتے تھے بہاول حق بیڑا تھک انداز لگاؤ تصویر بنا دی چھوٹی چھوٹی داڑھی بزرگ نے کشتی کے نیچے ہاتھ دیا ہوا ہے سامنے بڑیا کھڑی <laughs> یہ میں کیا ہے تمہیں پتہ نہیں پتہ نہیں تمہیں یہ جو بوڑھی ہے اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ایک پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت کو جو غصہ آیا بوڑھی کے بیٹے کی برات آ رہی تھی ساری برات کو اور کر دیا زندہ بہاری ولی لالچی ہوتے ہیں ایک پاؤ دودھ کے لالچی ہوتے ہیں افسوس بیان کرنے والا ولی کو ایک پاؤ دودھ کا لالچی ثابت کر رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ولیوں کی تعریف ہو رہی ہے اور بیان کرنے والا ولی کو ظالم ثابت کر رہا ہے ایک پاؤ دودھ بڑھیا نے نہیں دیا تھا اس نے ساری برات کو ہر کر دیا بیان کرنے والا ولی کو ظالم کو ثابت کر رہا ہے بیان کرنے والا ولی کو لالچی بنا رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں ولیوں کی تعریف ہو رہی ہے اور اشاعت و توحید و سننا سے نسبت رکھنے والوں آپ کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے ولی لالچی ہوتے ہیں یا سخی ہوتے ہیں میں کسی لالچی کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں آپ کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے ولی انصاف کرنے والے ہوتے ہیں یا ظالم ہوتے ہیں جھوٹ موٹ بنا دیا قصہ انبیاء علیہ سلاط وسلام اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں جن جن کی پکارے ہو رہی ہیں جن جن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بے قصور ہیں کسی اللہ کے سچے پیغمبر نے کسی اللہ کے سچے ولی نے اپنی پکار کی دعوت نہیں دی تھی جھوٹ بنا بنا کر ان کے ذمے لگائے گئے تمام کی دعوت کیا تھی مشکلات حل کرنے والا ہے پکار کے لئے صرف کون ہے ہمیں بلاتے رہے ہو الکولہ الیہم انہیں کب نکا سے بونا وہ بات ان کے منہ پہ ماریں گے تم جھوٹ بول رہے ہو یہ کیا چومتے چڑھتے رہے ہیں چادریں چڑھاتے رہے ہیں ہمیں حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر بلایا قیامت کیا مت کے میدان میں اللہ کے نیک بندے کہیں گے تو شرک کرتے رہے ہیں ہم تم سے بیزار ہے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ملکیا متفر فرون شیر شرک گم ولا یو نبیو گم اسلو خبیر اللہ فرماتے ہیں آگے کی خبر جیسے میں تمہیں دے رہا ہوں ایسے کوئی بھی تمہیں خبر نہیں دے گا اللہ اللہ احباب نقصان سے بچنے کی پہلی شرط ایمان ملاوٹ والا جی خالص کس سے خالص شرک سے خالص اگر شرک کی ملاوٹ آ گئی تو ہا بے تت سارے نے کمل برباد اللہ اللہ منو الصالحات اسی خالص ایمان کی دائی میری جماعت و توحید و سننا اور نوجوان نے توحید و سننا میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں آخری میرے جملے دھیان سے سن لیجئے کیا پیغام ہے بزرگ نوجوانوں کے بھی اور حضرت امیر صاحب بھی ان کی موجودگی میں میں اپنی جماعت کا مشن ان الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ راہ وفا میں بڑھتا جا راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے زینے چڑھتا جا راہ وفا یہ خیال کریں پھر معذرت کو ذکر جہر نہیں ہے یہ تو دل کی تصدیق ہے زبان سے ظاہر کر رہا ہوں راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے زینے چڑھتا جا شوق سے ہر دم پڑتا جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیری نفی تیرا اس بات لا الہ نفی اللہ اس بات تیری نفی تیری نفی تیرا اس اسبال شیطان کے منہ پر ہے لات شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غیروں سے تو مانگ بھیک غیروں سے تو مانگ بھیک کوئی نہیں ہے اس کا شریک اللہ وعدہ لا شریک جو ماننے والے اونچا کہیں گے اللہ وعدہ نہیں نہیں نہیں ماننے والے محبت سے کہیں گے جا کر اللہ وعدہ اللہ وعدہ اللہ وعدہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر ہم احباب رب العالمین تیرے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا کر یاد کر رہے ہیں اللہ وعدہ اللہ وعدہ لاش اللہ واد غیروں سے تو مانگ پیک کوئی نہیں ہے اس کا شریک تو مگتا ہے وہ داتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دو کی کھائی غور سے سن غور سے سن میرے بھائی شرک ہے تو زخ کی کھائی دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گیلا کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے نوجوانوں نے تھوڑی دیر سننا کی کرو گیلانی گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے کھل کر یہ پیغام سنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک شرط ارض کر دی تین باقی زندگی باقی ملاقات باقی وما اللہ مخترم اور دن کو دا حضرت العلامہ احمد شعیب خان سے دا بیان جدو پانچ پیر سالانہ اجتماع کی ایک چار دو ہزار چھ کی شعر دا دید دو پتہ یا تئی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ main chowk Jahangira road Swabi proprietor Anwar Sher Tauheedi mobile نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم